ان کے لیے خوشخبری ہے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی یہی زبردست کامیابی ہے